لیس بن سعد نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے اوروا نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے یہاں منا کے دنوں میں تشریف لائے اس وقت گھر میں دو لڑکیاں دف بجا رہی تھیں اور بعض کی لڑائی کی نظمیں گا رہی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرے مبارک پر کپڑا ڈالے ہوئے تشریف فرما تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو ڈانٹا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹا کر فرمایا کہ ابو بکر جانے بھی دو یہ عید کے دن ہیں اور وہ بھی منا میں صحیح بخاری حدیث نمبر نو سو ستاسی